کی بھرپور محنت ہے منتظمین کی توجہ ہے اور اللہ تعالی کی خاص مدد اور نصرت اس ادارے کے ساتھ ہے جیسا کہ ابھی ہمارے حافظ شمیم صاحب نے فرمایا کہ غیر متوقع طور پر چند ہی سالوں میں اللہ تعالی نے اتنی بڑی جگہ پر اتنی اچھی عمارت تعمیر کرا دی یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور قرآن پاک کی برکت یہ اور کسی کی برکت نہیں ہے قرآن کی برکت ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جہاں پر بھی قرآن پاک کی تعلیم کا اچھا انتظام ہوتا ہے اللہ تعالی غیب سے نصرتیں فرماتے ہیں اور آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسے کام ہو گیا مسل مشہور ہے ہمت مردہ مدد خدا آدمی ہمت کرے تو اللہ تعالی کی مدد آتی ہے اور اگر ہمت ہار جائے اور تھک ہار کر بیٹھ جائے تو ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اس لیے ہمیشہ ہمت بلند رکھنی چاہیے حوصلہ مندی کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور جیسا کہ ہمارے بزرگ حضرت شیخ نے ابھی فرمایا کہ یہ پورا سلحت کا علاقہ اول حضرت شاہ جلال صاحب رحمت اللہ علیہ کی توجہات کا مرکز رہا اور بعد میں ہمارے حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ یہاں بار بار تشریف لاتے رہے اور تقریباً تیس سال تک متواتر آپ نے رمضان المبارک پورا یہاں گزارا ہے دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف ختم ہوتی تھی شعبان کے اواخر میں اور ادھر بخاری ختم ہوتی تھی اور ادھر سامان حضرت کا تیار رہتا تھا سلاٹ آنے کے لیے اور حضرت اکیلے نہیں تشریف لاتے تھے بلکہ اپنے سب اہل و عیال کے ساتھ یہاں تشریف لایا کرتے تھے اور اس زمانے میں آنے جانے کی ایسی سہولتیں نہ تھیں جیسی آج ہیں بڑا لمبا طویل سفر تھا کئی دن لگ جاتے تھے یہاں پہنچنے میں لیکن حضرت نے جو وعدہ فرمایا تھا یہاں کے لوگوں سے آزادی تک اس وعدے کو پوری طرح نبھایا اور حضرت نے یہاں سے شریف لا کر وہ خدمات انجام دی ہیں کہ جن کے ثمرات اور اثرات آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ پورا علاقہ ندیوں نالوں کا علاقہ ہے آج یہاں پر پل بن گئے ہیں سڑکیں بن گئی ہیں آنا جانا آسان ہو گیا ہے لیکن حضرت جب یہاں تشریف لاتے تھے تو یہ علاقے بالکل ایک دوسروں سے کٹے ہوئے تھے کشتیوں کے ذریعے سے کہیں پیدل ادھر ادھر جانا ہوتا تھا یہاں زبان بھی الگ تھی حضرت اردو بولنے والے اور یہاں کے لوگ بنگلہ بھاشی لیکن حضرت نے انہی لوگوں میں کام کیا کسی گاؤں دیہات سے بھی کوئی بلانے والا آ گیا تو حضرت نے بلا عذر انکار نہیں فرمایا انہی کی قربانیوں کا سمرہ ہے جو آج ہم یہاں چپے چپے پر مدارس دیکھ رہے ہیں مکاتب دیکھ رہے ہیں قرآن پاک کی تعلیم احادیث شریفہ کی نشر و اشاعت کے مراکز یہاں پر قائم ہیں اللہ تعالی حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے فیض کو عام اور کام فرمائے ہمارے جن احباب نے یہ مدرسہ قائم کیا اس میں حصہ لیا اس میں تعاون کیا اور اس کو ترقی دینے میں جس طرح بھی وہ شریک رہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان عالی کے مطابق ان کو اجر جزیل عطا فرمائے اور اس مدرسے کو مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے قرآن پاک اچھی طرح پڑھنا یہ اللہ تعالی کی رحمت کو دعوت دینا ہے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک کو مزین کر کے پڑھا کرو قرآن پاک کو اچھی آواز میں پڑھا کرو فرمایا کوئی گانے کا شوقین شخص اپنے بہترین گانے کی طرف اتنی توجہ نہیں کرتا جتنی توجہ قرآن اچھی طرح پڑھنے والے کی طرف خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرا کلام کتنی شان کے ساتھ پڑھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی حوصلہ افزائی کرتے تھے روایت میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت ابو موسا اشاری رضی اللہ تعالی عنہ رات میں اپنے خیمے میں جو مسجد نبوی کے قریب لگا ہوا تھا قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تحجد میں تو پیغمبر علی سرت والسلام نے ان کی تلاوت سنی اور صبح کو جب ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ تم تو اتنا اچھا پڑھ رہے تھے گویا تمہیں لکھن داؤدی عطا ہوا ہے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جس شان سے زبور پڑھتے تھے تم تو ایسا پڑھ رہے تھے حضرت ابو موسا شری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے کہاں سن لیا فرمایا کہ میں رات میں سن رہا تھا تو عرض کیا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ حضرت آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا پڑھتا کہ حضور کے دل کو کیا مسرت پتا چلا کہ استاد کے دل کو خوش کرنے کے لیے اچھا پڑھنا اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے اچھا پڑھنا یہ کوئی منع نہیں ہے تو بہرحال طبیعت خوش ہوئی ہماری دلی دعا ہے کہ یہ ادارہ پھلے پھولے اس کا فیض اور عام ہو نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی وقا کا ذریعہ بنے میں سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ادارہ اور شاہراہ ترقی پر چلے گا اور بڑھے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہر طرح کے شرور فتن سے محفوظ رکھیں عافیت سے نوازیں وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين <laughs> <laughs> www.attableek.com the reviver of the